جاء اجلها والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن فإن أمره كله له خير إن أصابته سرا فشكر فله خير وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرًّا فَصَبَرَ فَلَهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اللہ نے اپنی قدرت سے تنہ تنہا اس ساری کائنات کو پیدا فرمایا اور اس کائنات میں انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور اللہ فرماتے ہیں هو الذي سخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے سب کو تمہارے لیے مسخر کیا اور تمہاری خدمت میں لگایا اور انسان جیسے اللہ تعالی اس ساری کائنات کے خالق ہیں حالات بھی اللہ تعالی ہی دنیا میں اتارتے ہیں امن کے خوف کے صحت کے بیماری کے کامیابی اور ناکامی کے ذلت اور عزت کے حالات تنہے تنہا اللہ اتارتے ہیں اور اللہ نے ان حالات کا تعلق اس انسان کے اعمال کے ساتھ جوڑا ہے انسان میں اللہ نے یہ طلب رکھی ہے کہ یہ ہمیشہ کی زندگی چاہتا ہے اور موت نہیں چاہتا یہ ہمیشہ کی کامیابی چاہتا ہے ناکامی نہیں چاہتا یہ ہمیشہ کی صحت چاہتا ہے بیماری نہیں چاہتا یہ ہمیشہ کی جوانی چاہتا ہے یہ بڑھاپا نہیں چاہتا یہ ہمیشہ کی خوشیاں چاہتا ہے اور یہ رنج اور غم نہیں چاہتا اور اللہ بھی یہی چاہتے ہیں اس انسان کے لیے لیکن فرق یہاں پر آ جاتا ہے کہ اس کی جگہ اللہ نے آخرت بنائی ہے جہاں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے آخرت میں ان ساری چیزوں کو اللہ نے رکھا ہے اور اس انسان کو آخرت کے لیے پیدا کیا انسان اس دنیا میں آنے سے پہلے تو کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا لیکن جب اللہ نے انسان کی صورت میں اس انسان کو دنیا میں بھیج دیا تو اب یہ بالکل ختم ہو جائے قصہ ختم ہو جائے ایسا نہیں ہے بلکہ یہ ہمیشہ کے لیے ہے موت اس کے ختم ہونے کا نام نہیں ہے بلکہ موت تو ایک ہمیشہ کی زندگی کی طرف منتقل ہونے کا نام ہے انسان بڑے بڑے اچھے اچھے گھر چاہتا ہے وہ بھی اللہ نے بنائے ہوئے انسان باغات چاہتا ہے وہ بھی اللہ نے بنائے ہوئے انسان نہریں چاہتا ہے وہ بھی اللہ نے بنائے ہوئے انسان نور چاہتا ہے یہ بھی اللہ نے بنائے ہوئے ہیں لیکن یہ سب کچھ اللہ نے اپنے عرش کے نیچے اپنے پاس آخرت میں اللہ نے انسان کے لیے سب چیزیں رکھی ہیں اس لیے کہتے ہیں ہمارا مستقبل یہ دنیا نہیں ہے بلکہ ہمارا مستقبل جو ہے وہ آخرت ہے وہ ہمارا مستقبل ہے وہاں کے مسائل اصل مسائل ہیں اور وہاں کی خوشیاں اور کامیابیاں اصل کامیابی ہیں اس کی تیاری کے لیے اللہ نے تھوڑے سے عرصے کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے تو ان ساری نعمتوں اور خوشیوں اور عزتوں کا عزتوں کے لیے اللہ نے اس انسان کو یہ دنیا کی جو چیزیں ہیں جسم سے باہر نقشے ہیں ان کا محتاج نہیں کیا بلکہ کامیابی کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اپنے جسم کے اندر رکھا ہے سب سے بڑی دولت اللہ کی ذات کا یقین اور ایمان ہے وہ اللہ نے انسان کے دل میں کہ لا الہ الا اللہ اللہ کی ذات پر ایمان اور یقین آ جائے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آخرت کی ساری نعمتیں اور کامیابیاں اور اپنی رضا کا دار و مدار انسان کے جسم کے استعمال کے ساتھ رکھا ہے اس لیے اللہ نے کامیابی کے لیے انسان کو مالوں کا اور نقشوں کا اور دنیاوی چیزوں کا محتاج نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے کامیابی کے لیے دل کے یقین کا ٹھیک ہونا جسم کے اعمال کا ٹھیک ہونا اس لیے اللہ تو عدل والے ہیں اللہ فضل والے ہیں اللہ ارحم الراحمین ہیں کامیابی کے اسباب سب کو برابر دیے سب انسانوں کے پاس ایک دل ہے اور سب انسانوں کے پاس یہ اعضا ہیں ان اعضا کے لیے اللہ نے استعمال کا طریقہ اپنے احکام کی صورت میں اتارا ہے تو دنیا کی زندگی کا بننا بھی اور آخرت کی زندگی کا بننا بھی اللہ نے انسان کے دل کے یقین کے درست ہونے اور جسم کے استعمال کے ٹھیک ہونے کے ساتھ رکھا اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتے تمہیں سب سے خوبصورت شکل میں پیدا کیا یہ تو اللہ نے اللہ نے بنائی ہے اس میں تمہارا کوئی اختیار نہیں اس پر تمہاری کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار نہیں اور نہ اللہ تمہارے مالوں کو دیکھتے کہ دنیا کا نظام چلانے کے لیے اللہ کی حکمت ہے کہ مالوں کو بھی اللہ نے نہیں دیا کسی کو بہت زیادہ مال دیا کسی کو درمیانہ دیا اور کسی کو کچھ بھی نہیں دیا فقر کی حالت دی تو اس لیے اس میں بھی تمہارا کوئی اختیار نہیں اللہ کا نظام ہے ان لا علیہ الى اللہکم ولا الى اموالکم ولا کی ینظر الى قلوبکم و اعمالکم اللہ جو دیکھتے ہیں وہ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں یعنی دل میں یقین کس ذات سے ہونے کا بھرا ہوا ہے اور یہ دلوں میں یقین کس ذات کا تأثر کس ذات کا ہے اور محبت کس ذات کی ہے اللہ دلوں میں یہ دیکھنا چاہتے ہیں وہ اندر و الا اور جسم سے نکلنے والے اعمال کو دیکھتے ہیں یہ انسان کا اصل سرمایہ کہ جس کی بنا پر اللہ تعالی پہلے آخرت بناتے ہیں اور اس کے پرتو اور سائے کی صورت میں اللہ تعالیٰ دنیا بھی بنا دیتے ہیں دنیا کا بننا بھی اور آخرت کا بننا بھی انسان کے دل کے یقین اور جسم کے اعمال کے ساتھ ہے سب سے بڑی بنیاد تو یہ دل کا یقین ہے سب سے بڑا سرمایہ یہ دل کا یقین ہے جب اللہ کی ذات پر یقین آ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس یقین کے مطابق انسان کے ساتھ معاملہ کرتے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے اور صحابی اور بڑے عالم ایک سفر سے آتے ہوئے ایک بستی سے گزر ہوا راستے میں رش تھا بہت پوچھا کیا ہوا کہ شیر آ گیا ہے اور شیر نے بیٹھ گیا ہے چوک میں اور راستہ روکا ہوا ہے لوگ ڈر رہے ہیں یہ صحابی تھے بہت اونچے ایمان والے تھے یہ گھوڑ سواری سے اترے اور شیر کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ اگر اللہ نے تمہیں کسی کو پھاڑنے کا حکم دیا ہے تو یہ اللہ کا حکم ہے تم اس کے معمور ہو وہ کام پورا کرو باقی لوگوں کو تنگ نہ کرو اور اگر تم اپنی مستی میں بیٹھے ہوئے ہو تو لوگوں کا راستہ چھوڑ دو چپت لگائی شیر وہاں سے بھاگا اور لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ایک بات بتائی فرمایا انما اَن آدم ما خاف خوف ابن آدم و علم یخف اللہ لم علیہ غیر اگر دل میں چیزوں کا عہدوں کا طاقتوں کا دنیا کے اسباب کا خوف ہوگا اللہ کا خوف نہیں ہوگا تو ان چیزوں کو انسان پر مسلط کر دیا جائے گا اور اس کی زندگی خوف اور ذلت اور پریشانی میں گزرے گی اور اگر یہ اللہ کے علاوہ اگر اللہ سے ڈرے اور اللہ کا خوف اس کے دل میں ہو ساری چیزوں سے خوف نکل جائے تو اللہ پھر کسی غیر کو اس پر مسلط نہیں ہونے دیں گے اس خوف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اللہ سے ڈر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو عزت والی زندگی عطا فرمائیں گے اور دوسرا جملہ فرمایا انما وکل ابن آدم لمن رجا و ابن و آدم و ام یر جو اللہ علاغیری کہ یہ انسان کے دل میں امید بنتی ہے بڑے طاقت والے سے خزانوں والے سے جس کے ہاتھ میں کچھ قدرت ہو اس سے تو فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ اللہ کو چھوڑ کر دنیا کے اسباب دنیا کے عہدے اور دنیا کی مخلوقات سے امید بندھے گی تو اللہ اس کے حوالے کر دیں گے لیکن اگر انسان نے یقین بنا لیا امید صرف اللہ کی ذات سے ہو تو اللہ کی غیرت کے خلاف ہے کہ اللہ کسی غیر کے حوالے کر دیں اللہ اپنی قدرت سے کام بنائیں گی اسی لیے جو پہلا کلمہ انبیاء لے کر آئے یقین بنانے کے لیے لا الہ الا اللہ اس کو کلمہ خوف بھی کہا جاتا ہے یہ کلمہ رجا بھی کہا جاتا ہے جیسے یہ کلمہ اخلاص ہے کہ جب انسان اللہ سے اس کلمے کے ذریعے عہد کرتا ہے اے اللہ میں نے آپ آپ کو اپنا الہ مانا آپ کو اپنا رب مانا میں اپنے میں آپ پر کے احکام کو دیکھ کر چلوں گا میری زندگی کا ہر عمل اور ہر قدم تیرے امر کی بنا پر ہوگا تو یہ انسان اسی لیے اس کلمے کو کلمہ اخلاص کہتے ہیں کہ یہ انسان کی ساری زندگی کو خالص اللہ کے لیے کر دیتا ہے اور اس کلمے کے ذریعے اس یقین کے ذریعے اللہ کا خوف دل میں بیٹھتا ہے اللہ ساری چیزوں کا خوف نکال دیتے ہیں اور کسی چیز کو اس پر مسلط نہیں ہونے دیتے اسی طرح اس کو کلمہ رجا بھی کہتے ہیں کہ ساری چیزوں سے امید نکل کر اللہ کی ذات پر امید بن جائے یہ انسان کا سب سے بڑا سرمایہ ہے اسی لیے حضرات انبیاء کرام جب بگڑے ہوئے انسان اور ناکامی کی طرف جانے والے انسانوں کی طرف بھیجے جاتے تھے تو سب سے پہلے اس کلمے کی دعوت کے ذریعے اللہ کی معرفت کا نور پیدا کرتے تھے دلوں میں یقین بٹھاتے تھے اللہ کا خوف دلوں میں آتا تھا اور اللہ کی ذات سے امید بنتی تھی اور انسان کی زندگی خالص اللہ کے لیے بنتی تھی یہ ایمان بنیاد ہے اس لیے قرآن پاک میں فرمایا گیا ولدین آمن اشد حب جنہوں نے اللہ کو پہچانا اور اللہ کی ذات پر یقین کیا تو سب سے زیادہ وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں اسی لیے قرآن پاک میں ذکر کیا گیا کہ آٹھ چیزوں کو گنوایا گیا تمہارے قبیلے تمہارے آبا و اجداد تمہارے اولادیں تمہارے گھر تمہاری تجارت ان کی محبت مغلوب ہو جائے اور اللہ کی محبت ان تمام چیزوں پر غالب ہو جائے پھر جب انسان اللہ جب اللہ سے محبت کرتا ہے سب سے زیادہ تو اس محبت کی بنیاد پر اللہ کے احکام کو مانتا ہے اللہ کے احکام کو یہ انسان اور یقین ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم کے ماننے پر مجھے کامیابی ملے گی اور وہ اللہ اگر ناراض ہو گیا تو یہ سب سے بڑی ناکامی ہے اس بنیاد پر وہ زندگی کو اٹھاتا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام اور اپنے اولیاء کے قصے ذکر کیے کہ جو ایمان کی بنیاد پر اور میرے امر کی بنیاد پر زندگی کو کی ترتیب بناتے ہیں تو میں کیسے بغیر اسباب کے دنیا میں بھی ان کو کامیاب کرتا ہوں ان کی محبتیں مخلوقات کے دل میں ڈالتا ہوں اور آخرت میں بھی کتنی بڑی جنتوں کے باغات کے کامیابی کے وعدے کیے اور سب سے بڑی بات کہ اللہ اپنی رضا عطا فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام حاجر علیہ السلام کو لے کر چلے اللہ کے امر کی بنیاد پر بلاد شام میں جو بلاد مبارکہ ہیں سرسبز شاداب چشمے نہریں باغات آبادیاں انسان یہ سارے دنیا کے اسباب وہاں موجود ہیں لیکن اللہ کا امر ہوتا ہے کہ یہ اپنی جوان بیوی جس کے پیٹ سے اسماعیل علیہ السلام جیسا عظیم بچہ پیدا ہوا اور ابھی دودھ پیتا ہے میرے امر پر اس کو یہاں سے لے کر چلو وہ تو ابراہیم خلیل اللہ ہیں اور جو ہے امبیا کے باپ ہیں ابراہیم علیہ السلام اللہ کا امر اسی کی طرف دعوت دینے والے ہیں نمرود کو اللہ ہی کی پہچان کروائی اپنی قوم کو اللہ ہی کی طرف بلایا تو لے چلے حکم ہے چلو جب شام کی آبادیاں باغات اور کھیت ختم ہوئے اردن کے دشت اور میدان آئے حکم ہے چلتے رہو پھر آگے سنگلاخ پہاڑ آئے مہینے کی مسافت بنتی ہے مہینے کی مسافت آبادیوں اور زندگی کے اسباب سے اور اپنے وطن سے اور گھر جس سے محبت ہوتی ہے اور جاننے والوں سے دور لے کر چلے کس کے امر کی بنیاد پر کہ اللہ کے امر اللہ کا امر سب سے زیادہ اہم ہے اور اس میں کامیابی ہے جب آبادیوں سے اور زندگی کے اسباب سے دور و دراز بہت سنگلاخ پہاڑ کالے رنگ کے کوئی زندگی کے آثار نہیں کوئی انسان نہیں کوئی آبادی نہیں غیر ذرا انسان اور جانور تو دور کی بات ہے آبادیوں تو دور کی بات ہے کوئی کھیتی بھی وہاں پر نہیں ہوتی تھی وہاں لائے اور اپنی بیوی کو اتارا اور جو مشکلے میں پانی بچ گیا تھا وہ دیا اور کھجوریں جو بچ گئی تھی وہ دی اور حکم ہے یہیں سے واپس اس جوان بیوی کو اور دودھ پیتے اس عظیم بچے کو چھوڑ دو اللہ کا امر ہے ذرا برابر تردد اور شک نہیں اللہ کا امر ہے کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے جب نکیل موڑی تو بیوی اب پریشان ہوئی کہ پورے رستے تو انبیاء کا اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا تعلق ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کسوٹی ہمیں دی ہے کہ اپنے آپ کو اچھے اخلاق والا اگر تم پہچاننا چاہتے ہو کہ میں اچھے اخلاق والا ہوں فرمایا تم میں سب سے اچھے اخلاق والا وہ ہے جس کا اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ ہو اور میں فرمایا وہ خیرکم خیر کیونکہ میں سید الانبیاء اتنے بڑے مرتبے والا میرے جو گھر والے ازواج متحرات ہیں سب سے زیادہ انسانوں میں میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہوں یہ کسوٹی ہے تو ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ حاجر علیہ السلام کے ساتھ وہی بہت زیادہ اخلاق والا تھا لیکن یہاں پر حاجر حیران ہو گئی کہ اتنی دور لا کر اور زندگی کے اسباب اور بستیوں سے اتنی دور لا کر چھوڑ دیا اور جانے لگے ہیں بات بھی کوئی نہیں کر رہے اے ابراہیم کیوں چھوڑ رہے ہو کہاں چھوڑ رہے ہو کس کے کس کے سہارے پر چھوڑ رہے ہو لیکن جواب دینے کی اجازت نہیں کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے تربیت کی تھی اور تربیت کا نتیجہ تھا کہ بچے کی آگے انہوں نے اس حال میں تربیت کی اس لیے سمجھ گئی کہ یہ ان کا اقدام اللہ کے امر کی وجہ سے اللہ کے امر کے بغیر قدم نہیں اٹھاتے پوچھ لیا امر کا بے کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا کتنا بڑا حکم ہے نوے سال کی عمر میں یہ بچہ ملا اور بچہ کتنا عظیم ہے اور یہ بیوی حاجر یہ شاہی شاہی محلات میں رہنے والی وہاں سے یہ بیوی ان کو ملی اور یہ ہے جوان بیوی ہے اور یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں تو پوچھا اللہ عمر کبھی ہادہ کیا اللہ نے حکم دیا ہے تو سر سے اشارہ کیا اور زبان سے نام کا لفظ کہا اور زیادہ نہیں بس اتنا سننا تھا اس ایمان والی عورت کا بالکل مطمئن ہو گئی اور ایک ایمان والا کلمہ زبان پر جاری ہوا کہ پھر آپ جائیے ہمیں یہاں چھوڑ کر کیونکہ اللہ کا امر ہے اس کے پیچھے اذن لا ازن اللہ پھر اللہ ان تمام حالات میں ہمیں ضائع نہیں کریں گے یہ ایمان یہ کلمہ ایمان کی بنیاد پر اس یقین کی بنیاد پر اور پھر ان بچوں کی جو تربیت کی وہ احکام پورے کیے جو اللہ کو پسند تھے کہاں ظاہری اسباب تو ایک انسان کے پلنے کا نہیں اور اللہ نے آب زمزم دیا بیت اللہ بنوایا اور پھر یہاں پر حج یعنی شہر آباد کیا اور اس وقت سے لے کر قیامت تک عرب عرب انسانوں کی بہت بہترین زندگی گزرنے کے اسباب گزارنے کے اسباب اللہ نے پیدا کیے اس عورت کے اللہ کے حکم کو ادا کرنے کی بنا پر تو یہ ایمان بنیاد ہے اس عظیم مقصد کی جس کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا یعنی عبادت عبادت کی عمارت قائم ہوتی ہے اس ایمان اور یقین پر اس لیے یہ اتنی قیمتی دولت ہے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کائنات ساری کائنات آسمان اور زمین سورج اور چاند ستارے اور فرشتے یہ دریا کائنات کی کوئی چیز اللہ کی نافرمانی کر نہیں سکتی اتیا تو ان او کالتا اتینا تا کب سے اللہ نے اس کائنات کو بنایا اور آپ نے احکام کے ساتھ اس کو مقید کیا آتا کل شعین خلقہ یہ اللہ کے عوامر کو پورا کر رہے ہیں نافرمانی کر نہیں سکتے اللہ نے پوچھا اے آسمان اور اے زمین اے ساری کائنات تم خوشی خوشی میرے حکم کو مانو گے یا طاقت سے تمہیں منوایا جائے تمہارے دل کے نہ چاہنے کے باوجود اس کائنات میں اتنا شعور ہے کالتا اتینا تائعین اے کریم رب آپ وہ عظیم ذات ہیں کہ ہماری سعادت آپ کے حکم کو خوشی خوشی ماننا ہے اور کب سے یہ اللہ کی اطاعت میں لگے ہوئے اور قیامت تک یہ اللہ کے حکم کے ساتھ مربوط رہیں گے تو جس انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا کیا اور مسخر کیا کیا اس کو بیکار پیدا کیا افحسب تم انما خلقناکم عبثا اتنا کائنات کا نظام تمہاری خدمت کے لیے بنا کر اور اتنا تمہیں عظیم بنا کر یہ نعمتیں عطا کر کے کیا تمہیں بیکار پیدا کیا وہ ان کم علین لاترجاون اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے نہیں نہیں بلکہ تمہیں تو بہت بڑے مقصد کے لیے عبادت کیا ہے کہ جو اللہ کی چاہتے ہیں انسان کے جسم کے استعمال کے بارے میں اللہ نے وہ احکام بنا کر وہ انسان کے لیے اتار دی تو سب سے بڑے مقصد وما خلق الجن والانس اللہ علیہ یہ اعزاز ہے یہ شرف ہے انسانیت کا کہ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے جو احکام اللہ کو محبوب تھے جسم کا استعمال اللہ کو پسند تھا اپنی پسند انسان کے لیے جنہیں الدین بنا کر اتار دیا اور اس کا مقصد بنایا کہ وما خلق الجن والانس اللہ علیہ انسان اور جنات کو تو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا کہ اللہ کو پہچانے اور اللہ کے پہچان کر اللہ کے احکام کو ہے نبی کے طریقے پر پورا کریں ما من رزق روزی کموانا ان سے نہیں چاہتا ان کا کام تو اللہ کی اطاعت کرنا ہے وہ ان اریدون کچھ اللہ کو دیں یہ بھی اللہ نہیں چاہتے وہ تو غنی ذات ہیں ان اللہ هو الرزاق ذو القوت المتین اللہ تعالیٰ وہی ساری کائنات کو رزق دینے والے ہیں تو عبادت یہ سب سے بڑی شرافت اور عزت ہے اللہ نے انسان کو دی ہے اور یہ تھوڑی سی زندگی یہ کائنات کب سے پیدا ہوئی اور اللہ کے حکم میں لگی ہوئی ہے اور قیامت تک لگے رہیں گے فرشتے اللہ کی عبادت میں ہیں انسان کو تو بہت تھوڑی زندگی دی ہوئی ہے یہ تھوڑی سی زندگی میں اس لیے کہتے ہیں یہ زندگی کا ایک ایک سانس ہمارا بہت قیمتی ہے سب سے زیادہ انسان جو اپنی جان پر ظلم کرتا ہے اور سب سے زیادہ اپنا نقصان کرتا ہے یہ زندگی کے ساتھ کو سانسوں کو غفلت میں گزار کر کہ جب موت آئے گی پھر یہ انسان ہر ایک انسان لولا اخرتنی الا اجل قریب اے میرے رب آپ مجھے تھوڑی سی مہلت کیوں نہیں دے دیتے فصدقہ میں میں صدقات کروں گا مال تیرے یہ حکموں میں لگاؤں گا وہ من الصالحین تیری اطاعت کرنے والوں میں سے ہوں گا اللہ فرماتے ہیں کہ اب میں ایک سانس بھی تمہارا زیادہ نہیں کروں گا واللہ خبیر بما تعملون اور جو کچھ تم نے کیا اللہ اس کو جانتے ہیں اس لیے سب سے قیمتی سرمایہ ہمارے پاس یہ زندگی کے لمحات کہتے ہیں جب انسان کی زندگی کی مہلت ختم ہونے لگتی ہے تو ہر انسان کو افسوس ہوگا اور ہر انسان حسرت کرے گا کافروں کی حسرت اور افسوس کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں کہ ان کے سامنے تو اللہ کی ناراضگی اور ہمیشہ کا عذاب ہے اللہ نے ہمیں اس سے بچایا اور اللہ حفاظت فرمایا اپنی ناراضگی سے مسلمان نیک لوگ بھی ان کو اس بات کی حسرت ضرور ہوگی کہ ہم اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا میں کیوں لگے اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا میں کیوں لگے جسے آپ حضرات کاروباری لوگ ہو جب سرمایہ زیادہ ہو تو ہر ایک کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں سب سے زیادہ نفع والے کاروبار میں اپنے سرمایہ کو لگاؤں اگر سرمایہ زیادہ ہے اور کاروبار اس نے ہلکا تو لوگ بھی کہیں گے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو اس کی عقل بھی اس کو کہے گی کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو اللہ نے زندگی کا سرمایہ دیا ہے اور اس سرمایہ کو یہ کہتے ہیں آلہ کو چھوڑ کر جو ادنا میں لگا اس کو بھی یہ حسرت ہوگی کہ میں اس وقت آلہ کو چھوڑ کر ادنا میں کیوں لگا ہوں اس لیے یہ زندگی بہت قیمتی ہے اور اس زندگی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے دیا پوری زندگی کوئی انسان کی زندگی کا سانس اس لائق نہیں کہ انسان اللہ سے غافل ہو کے زندگی گزارے اللہ کے نافرمانی میں زندگی گزارے یہ تو بہت بڑا نقصان ہے یہ تو بہت بڑا نقصان ہے بلکہ غفلت میں زندگی گزارے یہ بھی بہت بڑا نقصان اسی لیے کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ انسان ظلم سمجھتا ہے کہ ظلم دوسرے پر کرنا کسی کو تھپڑ مارنا کسی کا مال دبا لینا کسی کو تنگ کر دینا کسی کو برا بھلا کہنا یہاں کہ اے مہارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا کیا مطلب کہ زندگی کا جو سرمایہ آپ نے اپنی رضا اور اعمال اور عبادت کے لیے دیا تھا ہم اعلیٰ سے ادنا میں لگ کر یہ ادنا سے غفرت میں پڑ کر اے اللہ وقت کے سرمایہ کو ضائع کر کے ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا اس لیے زندگی کی قدر اور سرمایہ یہ سب سے بڑی دولت ہے اور انبیاء کرام ہی اس کو آ کر بتاتے تھے اور لا الہ الا اللہ کی دعوت دے کر اللہ کی پہچان کروا کے انسانوں کو اللہ کے احکام کی طرف لاتے تھے نافرمان کفر سے نکالتے شرک اور ظلم سے نکالتے نافرمانی اور غفلت سے نکالتے اور اللہ کی طاعت پر جہلاتے ایمان کے بعد اللہ کا دین اترتا تھا اور اللہ کا انبیاء کرام لوگوں کو اللہ کا دین سکھاتے جب یہ حق لوگوں کی ایک مجموعے کی زندگی میں آ جاتا چاہے وہ کم بھی تھوڑی تعداد میں ہو پھر اللہ باطل کا صفایا کر دیتے ایسے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء بھیجے اور سب سے آخر میں سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی انسانوں کو بنانے والی محنت دے کر تشریف لائے تو لاکھوں قسم کی مخلوقات اللہ نے انسان کے لیے مسخر کیا کسی مخلوق سے بھی اللہ کو ایک لمحے کی غفلت یا اللہ کے نافرمانی یہ اللہ کو برداشت نہیں ہے اگر نافرمانی کرے تو اللہ اس کو ختم فرما دیں تو بتائیں کہ جس کے لیے یہ ساری کائنات اتنی خدمت میں لگے ہوئی اللہ کا حکم مان رہی ہے تو یہ انسان جس کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا تو کیا اس کے لیے گنجائش ہے لمحے بھر اللہ کی عبادت سے نکلنے کی یا اللہ کی یاد سے غافل ہونا اس لیے سب سے بڑا مقصد اللہ کی عبادت ہے اس کی پوری زندگی ایک ایک لمحہ اللہ کی عبادت کہ جو اللہ چاہ رہے ہیں اس لیے اللہ نے ایسا دین مرحمت فرمایا جو اس کی زندگی کے تمام شعبوں کو جو ہے شامل ہے اس لیے ایمان کے بعد سب سے بڑی عبادت نماز کی اللہ نے عبادت عطا فرمائی یہ نماز کا حکم یہ ایسا حکم ہے اتنا بڑا کہ باقی احکام اللہ نے دنیا میں عطا کیے اور نماز جو پانچ وقت کی اس کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو اپنے دربار میں بلایا جنت اور دوزخ کی سیر کرائی اور اپنے قریب کیا اور یہ انسان عبادت کے لیے پیدا ہوا پچاس نمازیں اللہ نے عطا کی کہ یہ انسان تو نماز نماز کیونکہ سب سے بڑی عبادت اس کی زندگی عبادت ہی میں گزرے باقی زندگی کا نظام چلانے والی ذات کون سی ہے اللہ کی ہے اصحاب کہف کو تین سو نو سال سلایا مارا نہیں سلایا ایمان کی حفاظت کے لیے نکلے تھے بغیر کھلائے پلائے اللہ نے ان کی زندگی کے نظام کو چلایا تین سو نو سال سات نوجوان جس جی، چھ نوجوان یعنی سات نوجوان اور آٹھواں ان کا کتا اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی حفاظت کے لیے نکلے تھے بغیر کھلائے پلائے اسی طرح کہتے ہیں آخر میں جب یعنی دجال آئے گا اور جو ہے جاجوج ماجوج اتریں گے تو ایمان والے پہاڑوں میں چلے جائیں گے اور آبادی سے وہ دور ہوں گے تو وہ کتنے عرصہ وہاں پہاڑوں پر رہیں گے تو ان کی زندگی کی گزر اوقات اللہ کی تسبیح سے ہوگی تسبیح پر اللہ ان کی زندگی کے نظام کو چلائیں گے اس لیے نظام چلانے والے اللہ کے پچاس نمازیں یہ نمازوں میں مشغول رہے تو ان کے جسم کی تربیت اور نشو نما وہ کرنے والی ذات کون سی ہے وہ تو موسا علیہ السلام کے پاس سے گزرے اور اس نے بنی اسرائیل کی قوم کو آزمایا ہوا تھا کا کم کروا لو نو دفعہ اللہ کے دربار میں حاضری ہوئی پانچ پانچ نمازیں کم ہوتی رہی آخر میں پانچ رہ گئی اور جب پانچ نمازیں رہ گئیں اس پر بھی موسا علیہ السلام نے عرض کیا کہ اور کم لیں امت کمی کرے گی اللہ کے امر کو چھوڑنا کوئی معمولی بات نہیں اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اب شرم آتی ہے کہ میری امت پانچ نمازیں بھی ادا نہ کر سکے اور پانچ نمازوں کے تحفے کو لے کر آئے دنیا کی طرف تو آواز آئی اے نبی آپ کی امت پانچ نمازیں ادا کرے گی اور ثواب میں پچاس نمازوں کا عطا کروں گا اور یہ ایسی عبادت ہے کہ جس میں انسان اپنے دل اور دماغ اور سارے اعضا کو سب کچھ سے فارغ کر کے آتا ہے حج ایک عبادت ہے پوری امت پر فرض نہیں ہے پورے مسلمانوں پر فرض نہیں اس کے لیے شرائط ہیں اور حج کرتے ہوئے انسان اس میں تو کئی ایام ہیں کھاتا پیتا ہے بھی ہے سوتا بھی ہے باقی کام بھی کرتا ہے حج کے اربان ارکان بھی بہت کم لوگوں پر جن پر حج فرض ہو زکوٰۃ ہے اس کا تعلق مال کے ساتھ ہے چالیسواں حصہ وہ بھی مالدار فقرا اس سے نکل گئے روزے ہیں کہ روزے جو ہیں بارہ مہینے میں ایک مہینہ روزہ تاکہ تقوی والی زندگی حاصل ہو جائے اللہ کے ہر حکم کے حکم کی ایک مصلحت ہے تو روزہ کے تقوی والی زندگی ہو جائے اور تقوی والی زندگی پر میں ان کے اپنی قدرت سے سارے کام بناؤں لیکن نماز ایسے ایسا فرد ہے ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرد ہے حتیٰ کہ بیمار پر بھی اور حالت جنگ پر بھی پانچ دفعہ اللہ اپنے دربار میں بلاتے ہیں اور اپنا دربار میں بلانے سے پہلے یہ معذنین اذان کے کلمات کہتے ہیں اذان کے کلمات کتنے بڑے کلمات ہیں ایک حدیث صحیح ہے حاجی صاحب بیان فرمایا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ حدیث یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو سیدھا کر رہے تھے مردوں کی صفیں ہوتی تھی پھر بچوں کی صفیں اور پھر خناسا بچوں کی صفیں پھر عورتوں کی تو آپ صفوں کو چیرتے ہوئے عورتیں جو صحابیات کھڑی تھی وہاں پہنچے اور کہا یا معاشر نسا اے عورتوں کی جماعت یہ بلال حبشی جب اذان کے کلمات کہے اذان دے تو تم ان کلمات کو دہرایا کرو جیسے وہ کہے ایسے کہا کرو کیوں اس لیے کہ یہ اذان کے کلمات اتنے اونچے ہیں جس کے ذریعے سے نماز کے لیے بلایا جا رہا ہے فرمایا تم ان کلمات کو کہو گی ہر کلمے میں جو حروف ہیں ہر حرف پر اللہ تمہیں دس لاکھ کی عطا فرمائیں گے اتنا بڑا یہ اذان کا کلمہ نماز کے لیے اللہ کے گھر کی طرف بلایا جا رہا ہے ہر حرف پر دس لاکھ نئے کیے اکبر میں چار حرف ہیں چالیس لاکھ نئے کیے اللہ میں کتنے حرف ہیں پانچ تو پچاس لاکھ نے کیے ہیں تو صحابہ کرام تو آخرت والے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما یا رسول اللہ عورتوں کو اتنا اجر ملے گا ہم مرد کا مرد تو تم تو میدانوں والے ہو تم تو اپنی زندگیوں کو دین کے لیے لگانے والے ہو ہر مردوں کا ثواب اس سے دگنا یعنی ہر حرف پر اللہ بیس لاکھ نیکی عطا فرمائیں گے تو اپنے دکانوں سے اپنے گھروں سے اپنے کھیتوں سے اپنے دفتروں سے اپنے کام کی جگہوں سے بلانے کے لیے اللہ اتنے بڑے کلمات کہ جو سن کر ان کلمات کو کہے ہر حرف پر دس لاکھ نیکیاں عورتوں کو اور ہر حرف پر مردوں کو بیس لاکھ نیکیاں اتنے اونچے کلمات کے ساتھ جس نماز کے لیے بلایا جا رہا ہے تو بھائی وہ نماز کتنی بڑی چیز ہے اور مسلمان کا اکرام کب سے شروع ہوتا ہے کہ مسلمان جب نماز کی تیاری کے لیے لاق ملاسلا فخص الوجوہ کم عیدیہ کم وضو کی طرف جاتا ہے اور وضو کرنے لگتا ہے کیونکہ اللہ کے دربار میں حاضری تو اللہ کے ہاں تو انسان کے اعمال کا نور اور خوشبو یہ چیز دیکھی جاتی ہے اور گناہوں کی نحوست اور سیاہی اور بدبو یہ تو بہت زیادہ یعنی عیب والی چیز ہے فرشتے بھی اس سے دور بھاگتے ہیں تو وضو کرنے کے ساتھ وہ گناہوں کی سیاہی اور بدبو یہ اس کے جو ہے صاف ہوتی ہے ایک آخری قطرہ اس وضو کے آخری گناہ کو لے کر دھلتا ہے یہ وضو اللہ نے حکم دیا اور فرمایا صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ عرب ہا عرب نبیوں کی امتوں میں سے اپنی امت کو کیسے پہچانو گے آپ نے فرمایا بہت بڑا میدان ہو اور اس میں جو ہے مشکی رنگ کے کالے رنگ کے گھوڑے ہوں اور کچھ گھوڑے ایسے ہوں جن کا چہرہ اور ہاتھ اور پاؤں سفید ہوں یہ ایک خاص آدمی کے تو کیا وہ اپنے گھوڑوں کو پہچان نہیں لے گا یا رسول اللہ ایسی زبردست مثال وہ تو پہچانے گا فرمایا امتوں میں سے میں تمہارے آدائے وضو کے چمکتے ہوئے نور سے پہچانوں گا کہ یہ میرے امتی ہیں یہ تو وضو میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں گناہوں سے پاک ہو کر یہ چلتا ہے اور پھر جب اللہ کے گھر کی طرف جاتا ہے ہر قدم پر اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرماتے ہیں ہر قدم پر ایک گناہ معاف فرماتے ہیں ہر قدم پر اللہ تعالیٰ ایک درجہ بلند فرماتے ہیں مسلمان کو تو اب آپ حضرات یہاں اتنا بڑا مجمع آیا گھروں کو چھوڑا اپنے بستر لے کر آئے اور اب یہاں پر ٹھہرے ٹھہرنا ایک مجمع کے ساتھ اجتماعی زندگی یہ قربانی ہر ہر لہر پر قربانی کی اللہ کتنا اجاتا فرمائے گا پھر یہ بارش برس گئی اور کیچڑ ہو گئی اور اس کی وجہ سے جو تکلیفیں آئیں قیامت میں اللہ تعالیٰ ایک ایک لہر کا آپ کو وہ ثواب عطا فرمائیں گے کہ آپ کہیں گے کہ کاش دنیا میں ہماری زندگی مشقتوں ہی سے گزرتی دینے والی ذات اللہ کی ہے تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ تو یعنی ادنا سے ادنا ہے ناگواری جو دین کے راستے میں آئے اس پر بھی دیتے ہیں کہتے اللہ کے راستے میں نکلے اللہ کے راستے میں بھوک کی لہر پیاس کی لہر پسینے کا بہنا اور دل کا دل کو دل کو رنج پہنچنا لوگوں کی باتیں کرنا ایک ایک لکھا جائے گا وہ تو فرماتے ہیں بھوک کو بھی نیکی بنا کر پیاس کی لہر کو بھی نیکی بنا کر اور ایک ایسی اتنا سی جو ہے تکلیف کہ غبار جو ہمارے جسموں پر پڑتا ہے اللہ کے راستے کا اس کا ثواب بھی اللہ اس طرح عطا فرمائیں گے کہ اس غبار کو اللہ تعالی جنت والی مشک بنا کر ہمارے جسموں پر ڈالیں گے ایک تو دنیا کی مشک ہے مشک جو ہے تھوڑی سی ہو اس سے کتنی بڑی خوشبو بنائی جاتی ہے خالص مشک کو شاید انسان سونگ بھی نہ سکے اس کی نقصیر پھوٹ جائے اس جو ہے اس جو اس کیا کہتے ہیں غبار کو اللہ مشک بنا کر جنت کی اس کے جسم پر ڈالیں گے صحابہ کرام جا رہے تھے سب اکٹھے چل رہے تھے ایک صحابی الگ جا رہے تھے بڑے نفیس سے نوجوان سے تھے اللہ کے رسول نے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو اجتماعیت پر لائے بلایا کہ تم الگ کیوں چل رہے ہو اے اللہ کے رسول یہ غبار سے نا مجھے تکلیف ہوتی ہے فرمائے میرے صحابی اس غبار سے آج اپنے آپ کو الگ نہ کرو آج یہ غبار تمہارے جسم پر پڑے گی تو جنت میں اللہ مشک بنا کر اس کو تمہارے واپس کریں گے تو بھائی یہ تکلیفیں یہ تو اللہ کے راہ اللہ تو ہر ہر تکلیف کی ایک لہر پر وہ نعمتیں دیں گے کہ ہم اس کا جو ہے اندازہ نہیں کر سکتے یہ اللہ کی محبت کی نشانی ہے تو بہرحال نماز سے پہلے یہ وضو پر اللہ اکرام عطا کرتے ہیں اور جب مسلمان نماز میں آتا ہے اور کھڑا ہوتا ہے تو پھر یعنی اپنے دل اور دماغ کو اور سارے جسم کے اعدا کو اللہ کے حکم کا پابند کر دیتا ہے اللہ کے حکم کا پابند کر دیتا ہے اس لیے نماز کے ذریعے جسے کہتے ہیں ایمان لا الہ الا اللہ سے ایمان اور یقین بنتا ہے تو نماز کے ذریعے اللہ انسان کے جسم کے استعمال کو درست فرما دیتے ہیں ان سلا تنہا الفاشا اول منکر کہ نماز نماز پڑھنے والے کو ہر بے حیائی والے کام سے اور ہر گناہوں والے کام سے روک دیتی ہے یہ نماز کی تاثیر ہے روزہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تمہیں اگلے گیارہ مہینے تقوی والی زندگی مل جائے اور تقوی والی زندگی جس کو مل جائے ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب جو تقوی والی زندگی اختیار کرے گا اور اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اپنی قدرت سے ایسے کام بنائیں گے ساری دنیا کی کائنات مل کر اس کے راستوں کو روک لیں اور اس پر زندگی کو تنگ کر دیں اللہ اپنی قدرت سے راہ نکالیں گے اور رزق کے مسئلے کو بھی اللہ اپنی قدرت سے آسانی سے حل فرمائیں گے تو اس لیے اللہ نے یہ نماز کا حکم دیا کہ یہ نماز جسم کے استعمال کو ٹھیک کرتی ہے کہ اپنی نمازوں کو بنانے کی کوشش کریں یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے اس محنت کا یہ عمل ہے دعوت کے ذریعے ایمان کو بنایا جائے اور نمازوں کے ذریعے اپنے جسم کے استعمال کو صحیح کیا جائے جیسے نماز میں اپنے آپ کو اللہ کے حکم کا جس نے پابند کر لیا جس کی نماز صحیح ہو گئی تو وہ تجارت میں بھی اللہ کے احکام کا اپنے آپ کو پابند کرے گا پھر تجارت میں بھی اللہ کی طرف سے رحمتیں برکتیں اتریں گی یہ زراعت کے میدان میں بھی اپنے اعضاء کو اللہ کے حکم کا پابند کرے گا اور یہ دفتر میں بیٹھ کر بھی اللہ کے حکم کا پابند کرے گا اور یہ فیصلے اور عدالت کی کرسی پر بیٹھ کر بھی اس سے جو ہے اللہ والے عوامر اور عدل والے عوامر طے ہوں گے حتیٰ کہ بادشاہت کی سیٹ پر بیٹھ کر بھی یہ بادشاہت میں وہ اللہ کے جو احکام جس کی وجہ سے بادشاہ کو عرش کا سایہ ملے وہ کرے گا اس لیے بھائی دوسرا نمازوں کی طرف بلانا اور نمازوں کو درست کرنے کی کوشش کرنا یہ ہماری محنت کا ایک حصہ ہے تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو دھوکے سے نکالنے کے لیے اور اس ایمان اور اعمال پر لانے کے لیے اور زندگی کے لمحات کو کی قیمت کو بتانے کے لیے نبیوں کو بھیجتے تھے حضرات انبیاء کرام قوموں کو دعوت دیتے تھے اور پھر اللہ کے دین پر چلاتے تھے اور یہ حق وجود میں آتا تو اللہ باطل کو ختم کر دیتے اور زمین کا وارث ایمان والوں کو بناتے اور فرمائے ایمان اور اعمال والوں کے ساتھ ہمارا وعدہ ہے کہ زمین کی خلافت ان کو دیں گے سے پہلے لوگوں کو ہم نے ایمان اور اعمال والوں کو خلافت دی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا آپ سارے انسانوں کے لیے رسول اور نبی ساری دنیا کی قوموں کے لیے نبی قیامت تک کے زمانوں کے لیے رسول اور نبی اور آپ کو تیئیس سال مبارک عرصہ دیا گیا محنت کا اور پھر اللہ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا آپ انتقال کر گئے آخرت کی طرف اب ساری انسانیت کے لیے اللہ نے اس امت کو یہ ذمہ داری عطا فرمائی اسی لیے پہلی امتوں کے ذمہ عبادت اللہ کے دین پر چلو اور اس امت کے ذمے اللہ کے دین پر عبادت کرتے ہوئے اللہ کے دین کی مدد کرو اللہ اکبر ہدایت تو اللہ دے رہے ہیں دین تو اللہ زندہ کر رہے ہیں لیکن ہماری اس نقل و حرکت اور اپنے جان اور مال کو دین کی زندہ کرنے کے لیے لگانا کیا اللہ نے قرآن میں کتنا بڑا اعزاز کہ میرے ایمان والے بندے میرے آخری نبی کی امت میری انسانیت اور بندگوں سے لانے کے لیے میرے دین کی مدد کر رہی ہیں اللہ کو کوئی مدد کی ضرورت ہے یہ اعزاز ہے جیسے عبادت سب سے بڑا اعزاز ہے کائنات میں کائنات کو خدمت کے لیے اور انسان کو اللہ کی عبادت چاہتے پورا کرنے کے لیے اور اس امت کو عبادت پر ڈالنے کے لیے کہ میرے دین کی مدد کر رہے ہیں قرآن میں تو تنصر اللہ اللہ کی مدد کر رہے ہو علماء فرماتے ہیں اس کا مطلب اللہ کے دین کی اور کتنا بڑا وعدہ ہے اللہ کا کہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائیں گے اور جب اللہ مدد کرنے والا ہو تو دنیا کی کوئی طاقت تم پر غالب آ نہیں سکتی اللہ نے کلمہ پڑھتے جیسے کلمہ پڑھتے ہی اللہ کے سارے احکام لاگو ہو جاتے ہیں اللہ سے عہد ہے محمد الرسول اللہ پڑھتے ہی اور آپ کے رسول ہونے کا اقرار کرتے ہی اللہ کے احکام کو آپ کی مبارک سنتوں اور طریقوں پر پورا کرنا ضروری ہے تو اسی طرح اس کلمہ کے پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت ساری انسانیت کی فکر کرنا اور اس کے لیے جان اور مال لگانا یہ سمت کا فریدہ بنا دیا ذمہ داری بنا دی کہ کلمہ پڑتی حضور والی محنت اسی لیے اس امت کو خیر امت کہا گیا کہ تم بہترین امت ہو سارے انسانوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے اور اس کو اللہ کے دین کی مدد کہا گیا اور اس پر اللہ کے دین کی مدد کا وعدہ کیا گیا اس لیے وہ جو ہے داود علیہ السلام کی حدیث کہ یہ داود آپ کے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام محمد اور احمد ہوگا وہ بڑے یعنی سردار ہوں گے اور اللہ کے ماننے والے ہوں گے کبھی اللہ کو ناراض نہیں کریں گے اور نہ اللہ ان پر ناراض ہوں گے وہ اللہ کے محبوب ہوں گے اللہ نے ان کے اعزاز میں یہ لکھ دیا کہ اگر وہ نامناسب بات بھی کریں تو پہلے ہی سے معاف کر دیا حالانکہ وہ کریں گے نہیں یہ ایک اعزاز ہے فرمایا ان کی امت بھی اللہ کی رحمتوں کا مورد بنے گی اللہ کی رحمت مسلسل برسے گی کیونکہ ان کے فرائض وہ ہیں جو نبیوں کے ہیں ان کے نوافل وہ ہیں جو نبیوں کے ہیں ان کی ذمہ داری وہ ہے جو نبیوں کی ہے اور انسان قیامت میں ان اعمال کا نور لے کر پیدا ہوگا تو لہذا دنیا میں میدان محشر میں جمع ہوگا اس امت کے جسم سے نکلنے والا نور نبیوں والا نور ہوگا تو اللہ نے یہ محنت صحابہ کرام تابعین تبا تابعین تین صدیے یہ محنت ہوتی رہی ان کے گھروں میں چراغ نہیں جلتے تھے مسجد نبوی میں نو سال بعد چراغ جلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نو گھروں میں دس سال چراغ نہیں جلا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں رات کے وقت ان کے گھر میں تیل نہیں ہے جسے چراغ جلائیں تو کیسے گزارا ہوتا تھا کہ یہودن کے گھر سے کرایہ وہ جہاں ادھار لے لیتے تھے تاکہ واپس کر دیں تو گھروں میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں اور پکانے کے لیے آگ نہیں جلتی لیکن ایمان اور اعمال ایسا تھا صحابہ کرام مدینے کی اس کچی بستی سے اٹھے اور دو تہائی دنیا کے دلوں کو ایمان کے نور کے ساتھ منور کر دیا اور دو تہائی دنیا کو اللہ کی طاعت اور عبادت پر وہ لے آئے کیونکہ اللہ کی مدد کا وعدہ ہے صدیوں سے چھوٹی ہوئی محنت حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے غم اور تڑپ کی وجہ سے اللہ نے یہ محنت ہمیں عطا فرمائی اور ایسی آسان کر دی کہ اس محنت کے لیے ہم باہر کے محتاج نہیں کسی اور استعداد کے دعوت دیں اور علم کے حلقے فضائل کے حلقے قائم کریں سیکھنے سکھانے کا ماحول بنائیں عبادات میں جان پیدا کریں صحیح نہج پر لائیں اللہ کی یاد سے دلوں کو جو ہے اپنے جگمگا دیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور صفات اور نرمی کے ساتھ اس جو ہے پیغام کو پہنچائیں امت ان اعمال پر آ جائے تو اللہ تعالیٰ پھر وہی ہدایت کے نقشے قائم فرمائے گا جو صحابہ کے یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے قیامت میں اس کے بارے میں پوچھ ہوگی لہذا بھائی اگر اس سے ہم موازنہ کریں پچھلی زندگی کا تو پچھلی زندگی تو ہم نے اپنے خواہشات اور دنیا کے بنانے میں لگائی اپنی جانوں پر اور انسانیت پر ظلم ہوا اس سے ہم مانگنے اللہ سے معافی اور بقیہ زندگی ہماری کتنی ہے اس کا کوئی پتہ نہیں لیکن اللہ مہربان ہے ادھر انسان کی نیت صحیح ہو جائے اور نیت بدل لے ادھر سے اللہ کا معاملہ تو بھائی کیا خیال ہے ہم سب یہ نیت کرتے ہیں کہ اے اللہ باقی زندگی ہم حضور والے مقصد کو مقصد بنا کر زندگی گزاریں گے اس کے لیے تیار ہیں کون کون اس کے لیے تیار ہے ذرا ہاتھ اٹھا کر بڑھتا ہے اے اللہ پچھلی سرمایہ کو جو ہم نے ضائع کیا اور یہ حالات جو انسانیت پر آئے ہیں آسمانی وبا یہ ہمارے اس محنت کو چھوڑنے کی وجہ سے انسانیت تیرے دین سے دور ہوئی یہ حالات آئے اے اللہ اس ہم اس کے مجرم میں اس کو معاف فرما دیں اور بقیہ زندگی کے ایک ایک سانس کو جیسے شروع میں عرض کیا تھا آپ تاجر لوگ ہیں اس بات کو سمجھتے ہیں یہ بھی تجارت ہے زندگی بھی ایک تجارت ہے حل عدالکم اللہ تجارت ان تنجی من عذاب علیم ایک اپنی ذات کے نیک اعمال پر لگانا ایک اپنے خاندان کو دیکھ کر چلنا اور ایک پوری موجودہ انسانیت اور قیامت تک آنے والی نسلوں کو دیکھ کر اپنی زندگی کو لگانا یہ تجارت ہے جو اللہ نے بتلائی ہے اور اسی لیے خیر امت قرار دیا ہے آپ سب نے نیت کی کہ انشاءاللہ اس محنت کو مقصد بنا کر کریں گے تو اس کی نشانی یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اس مجمع میں ایسے ساتھی جن کے چار مہینے نہیں لگے وہ اس محنت کو سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو چار مہینے کے لیے پیش کریں